ہدایت کی دعا ہے مانگنا اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے دیا ہے اس دن افسرات المستقیم سورہ فاتحہ کی آیت ہے اور سورہ فاتحہ ہر نماز میں اور نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا فرض ہے نبی الاسلام کا فرمان ہے کہ صلی اللہ صلاح اللہ ب فاتح دل کتاب سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی کل و صلاطن یقر افیہ افیہہ بمل کتابی فہیہ خداجن خداجن خدا ہر وہ نماز جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ خداج ہے اور خداج کسی جانور کا وہ بچہ ہے جو نامکمل گر جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ ہے وہ جہری نماز کا ہے آپ نے فجر کی جماعت کروائی اور پھر پوچھا لعلکم تقرؤون خلفی کہ شاید تم میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو صحابہ نے کہا کہ جی ہاں ہم آپ کی پوری قرآت ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں فرمایا کہ میں بھی حیران تھا کہ میری قرآت بھاری کیوں ہو رہی مقتدی اگر کوئی غلطی کریں تو اس کا اثر امام پر پڑتا ہے فرمایا کہ تم میرے پیچھے پیچھے پڑھتے ہو میں بھی سوچ رہا تھا کہ میری قرآت مجھے بھاری کیوں ہو رہی لا تقرؤ بشعی من القرآن ادا جہر اللہ بم القرآن فن ہلاس لمن لم یقرا بها آئندہ کے لیے یہ بات نوٹ کر لو کہ جب میں بلند آواز سے قرأت کر رہا ہوں جہری قرأت تو تم کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی یعنی یہ واقعہ ہی جہری نماز کا تو سورہ فاتحہ ہر نماز میں فرض ہے خواہ کوئی امام ہو مختدی ہو نماز سری ہو جہری ہو اور یہ دن میں جو فرائض ہیں اگر یہی اکٹھے کر لیے جائیں تو یہ سترہ رکعت بنتی تو سترہ دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے تو گویا سترہ دفعہ اح دن اسرات المستقیم ہدایت کی دعا مانگنا فرض ہے اور دعا اس سے اہم ہوتی تو وہ یہاں ذکر ہوتی اس کو یہ دعا سب سے اہم سیدھے راستے کی ہدایت اور سرات مستقیم کی ہدایت اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ بھی خیر یو فقح الدین اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے دین کی سمجھ صرف دین نہیں دین بہت سو کے پاس ہے لیکن سمجھ نہیں جذباتی لگاؤ ہے اور اپنی خواہشات کے مطابق اپنے دین کو موڑ رکھا ہے موڑ تروڑ رکھا ہے جو صحیح دین ہے دین کا فہم ہے سمجھ ہے وہ بہت کم لوگوں کو حاصل اور اللہ رب العزت جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے اسے صحیح دین کا فہم دیتا ہے سمجھ دیتا ہے صرف دین نہیں دیندار بہت ہیں نام کی حد تک ایک جذباتی لگاؤ اور تعلق کی حد تک لیکن حقیقت دین کیا ہے وہ فہم بہت کم لوگوں کو عطا ہوتا ہے کم کو کیوں عطا ہوتا ہے اس لیے کہ یہ دین کی دولت سب سے مہنگی ہے سب سے قیمتی دنیا کی دولتیں قیمتی نہیں ہیں لو کانت دنیا تعدر عند اللہ جناح بعوضہ یہ دنیا اگر اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ رب العزت کسی کافر کو مشرق کو پانی کا قطرہ نہ دیتا ان کو اناج کا ایک دانہ تک نہ دیتا اگر ساری دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی ان اللہ یعطی یعطی الدین الدنیا لمن حب و من يحب اللہ رب العزت دنیا سب کو دیتا ہے اس سے محبت ہو یا نہ ہو دنیا دے دیتا ہے یہ اس کی کوئی قیمت نہیں الا من يحب اور دین صرف ان کو عطا فرماتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوتی تو دین کی دولت بڑی قیمتی اور بڑی مہنگی ہے اور قیمتی چیزیں ہر ایک کو نہیں ملتی مہنگی چیزیں ہر ایک کو نہیں ملتی بلکہ جو حقیقت ان کا مستحق ہوتا ہے ان کو عطا ہوتی تو اس دن اثرات المستقیم ان اس تناظر میں یہ دعا بہت ہی اہم ہے کہ اللہ ہمیں سرات مستقیم کی ہدایت دے دیں جو سچا راستہ ہے سیدھا راستہ ہے اللہ تعالیٰ کی وحی کا راستہ قرآن و حدیث کا راستہ وہ اس طرح عطا فرما دے کہ ہم کو ایک سچی ہدایت مل جائے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس دعا کو پڑھنے کے کچھ آداب نقل کی کہ ہر یہ دعا پڑھنے والا جب بھی عہد اثرات المستقیم کی دعا مانگے تو اس کے ذہن میں کچھ مفاہیم ہو کچھ باتیں اس کے ذہن میں ہوں کہ وہ اس دعا کے تحت کیا طلب کر رہے اس دن اسراد المستقیم کے تحت وہ کیا مانگنا چاہ رہے یہ سرسری پڑھنا نہ ہو اس پڑھ لیا فرض ادا ہو گیا نہیں اللہ تعالیٰ سے وہ سرات مستقیم کی ہدایت مانگ رہے ہیں تو اس کے ذہن میں کیا ہو وہ کیا مانگنا چاہ رہے ہیں کچھ اس کے مراحل ہیں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لے کہ سرات مستقیم کی ہدایت کے تعلق سے یا اللہ مجھے سب سے پہلے یہ توفیق دے کہ ہو سکتا ہے میرے اندر کوئی غلطی ہو اس کا غلطی ہونا مجھ پر واضح کر دے تاکہ میں اپنی پچھلی غلطیوں سے توبہ کر لوں یہ منج استغفار کہیں فہم کی غلطی ہو سکتی ہے کہیں سوچ کی غلطی ہو سکتی اور کہیں منہج کی غلطی ہو سکتی تو اے اللہ اگر کوئی میرے اندر غلطی ہے تو اس کا غلطی ہونا مجھے سجھا دے تاکہ میں اپنی اساس درست کر لوں تاکہ یہ سفر جو شروع ہو رہا ہے یہ سفر شروع ہی سے درستگی پر قائم ہو جائے کوئی غلطی مجھ میں ہے تو اس کا غلط ہونا مجھے سجھا دے اللہ تعالیٰ کیسے سجھاتا ہے کوئی غلطی اللہ رب العزت کیسے واضح کرتا ہے جو اس کے لیے ظاہری شرعی راستے ہیں قرآن و حدیث پڑھنا قرآن و حدیث کی باتیں سننا علماء کے دروس بڑا ان میں علم ملتا ہے اور ان دروس کے دوران ہی اندرون خانہ بہت سی غلطیوں کی اصلاح ہو جاتی اور ایک صحیح منہج انسان کو حاصل ہوتا ہے مثلا آج جو آپ کی غلطی ہم نے نوٹ کی عصر کے بعد مسجد میں کچھ وقت بیٹھنا پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے اور میں خیال ہم دو منٹ لیٹ ہوئے اور ساتھی وہاں تک پھیلے ہوئے جا چکے ہیں یعنی اس سنت کا منحج کون پہچانے گا جب کہ علم ہے کہ یہاں ایک پروگرام ہونا ہے اور دور سے کوئی شخص آ رہا ہے عصر کے بعد مسجد میں بیٹھنا پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے سنت پر عمل ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا اور پھر جب تک انسان سلام پھیر کے اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے تب تک وہ نماز میں شمار ہوتا ہے اس کا اجر نماز میں لکھا جاتا ہے اور پھر ایک انتظار بھی ہے وہ ایک علیحدہ اجر ہے تو یہ باتیں منہج کے خلاف ہیں پچاس لوگ نیچے کھڑے ہوئے یہ کون سا منہج ہے کون سا فہم ہے تو ہر چیز میں جو منہج نبوی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو پہچان کر اس پر عمل کرنا یہ ہمارا شعار ہے عہد الحدیث ہونا صرف چند مسائل پر عمل کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا شعار ہے جس میں پورا دین سمٹ آتا ہے تو شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ عہد نسرات المستقیم کی دعا کرنے والا اپنے ذہن میں کچھ مفاہیم رکھے کہ اللہ سرات مستقیم کی ہدایت کے تعلق سے جو میرے اندر کوئی غلطی ہے خامی ہے کوتاہی ہے مجھ پر وہ وعدے کر دے تاکہ میں رود اول سے اپنی اصلاح کر کے اس راستے پر گامزن ہو سکوں سرات مستقیم پر چل سکوں کوئی غلطی ہے تو اس پر توبہ کر لوں اپنی اصلاح کر لوں اپنے آپ کو سنوار لوں اور شروع ہی سے یہ راستہ استقامت کے ساتھ حاصل ہو جائے یہ پہلا مرحلہ یعنی اس دعا میں یہ مفہوم ہمارے ذہن میں ہو اور کوئی غلطی کیسے واضح ہوتی یہ علماء کے دروس سنتے رہیں قرآن و حدیث کتابیں ہیں پڑھتے رہیں کہیں کوئی اشکال ہو شک و شبہ ہو علماء سے رابطہ کر لیا جائے تو اس طرح اشکالات شبہات دور ہوتے ہیں اور غلطیوں کی اصلاح ہوتی ورنہ بعض اوقات ایک انسان غلط چیز کو سرات مستقیم سمجھ کر چلتا رہتا ہے جو قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں بتائیں کہ سب سے بڑھ کر خسارے میں کون ہے اللہ دین و غلّہ ساری حیات دنیا بہم یا صبون انم سنوں نے جن کا عمل بیکار جا رہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں یہ بہت بڑا اقتضاد ہے انسان سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں حالانکہ وہ غلط کر رہے ہیں تو اس غلطی کا واضح ہونا ضروری ہے تاکہ یہ غلطی غلطی نہ رہے اور اصلاح ہو جائے دوسرا مفہوم یہ ہے اس دن اسرات المستقیم کی دعا میں اے اللہ صحیح راستہ اس طرح بتا دے کہ میں اس کو قبول کر لوں اللہ تعالیٰ ہادی ہے ہدایت دینے والا اور اس کی ہدایت کی دو قسمیں ایک ہے ہدایت دینا اس معنی میں کہ راستہ بتا دیا یہ حق ہے اور یہ باطل یہ جنت کی شاہراہ اور یہ جہنم کی اب تم جسے چاہو اختیار کر لو یہ بھی ہدایت ہے یہ بھی ہدایت ہے اب تم جسے چاہو اختیار کر لو یہ بھی ہدایت ہے اس کو بولتے ہیں اقامت حجت اللہ تعالیٰ راستہ بتا کے واضح کر کے حجت پوری کر دیتے رسول و منظرین اللہ یقون ناسی اللہ حجت اس کے لیے انبیاء اور مرسلین ان کی بےست اور انبیاء اور مرسلین کی ڈیوٹی ہے کہ سارا دین بتانا ہے ما بعث اللہ من نبی اللہ حقا حق ان ید اللہ امت ہُ اللہ خیری ماں ہر نبی کی ڈیوٹی ہے کہ اپنی اپنی قوم کو اپنی اپنی امت کو سارا دین بتانا ہے کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھنے تو یہ بھی ہدایت ہے کہ اللہ تعالی دین بتلا کر واضح کر کے انبیاء کے ذریعے حجت پوری کر دے یہ بھی ہدایت کی ایک قسم ہے انسان اللہ تعالیٰ سے یہ طلب کرے یا اللہ سچا اور صحیح دین مجھ پہ واضح فرما دے ہدایت کی دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ رب العزت راستہ بتا بھی دے سمجھا بھی دے اور وہ راستہ بندے کے دل میں داخل کر کے اس کو قبول کرنے کی توفیق دے دے دونوں میں فرق ہے پہلی ہدایت وہ ہے کہ اللہ راستہ واضح کر دے اور دوسری ہدایت یہ کہ راستہ واضح کر کے قبول کی بھی توفیق دے دے ایک ہے اراد الطریق راستہ بتا دینا یہ خیر اور یہ شر یہ ہدایت اور یہ گمراہی اور ایک ہے ایسال عید المطلوب کہ جو حق ہے اس تک پہنچا بھی دینا اور وہ حق دل میں داخل کر دینا اس کی توفیق دے دینا تو جو بھی اسرات مستقیم کی ہدایت کی دعا مانگے اس کے ذہن میں یہ دونوں مفہوم بھی ہوں کہ اے اللہ سچا راستہ سجھا دے واضح کر دے اور اے اللہ سچے راستے پر چلنے کی توفیق بھی دے دے وہ راستہ عطا بھی فرما دے میرے دل میں داخل کر دے میرے عمل میں داخل کر دے یہ بھی ہدایت ہے ہدایت کے تعلق سے یہ بھی انتہائی اہم مرحلہ ہے تو جب بھی عہد نسرات المستقیم کہیں یہ تین مفہوم آپ کے سامنے ہو چوتھا مفہوم یہ ہے جب بھی عہد نسرات المستقیم کہیں کہ اللہ تو نے حق وعدے کر دیا اور وہ حق میرے دل میں داخل کر دیا اس پر چلنے کی توفیق بھی دے دی اب یہ بھی ہدایت دے دے کہ اس پر تا زندگی تا موت اس پر میں قائم رہوں نبی السلام کی حدیث ہے کہ ان القلوب بین الاسبعین من اصاب الرحمن یو قلب کا سارے انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ جب چاہے ان دلوں کو پھیر دے جس طرف چاہے پھیر دے ایک شخص کا دل گمراہی پر ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کو حق کی طرف پھیر دے ایک شخص کا دل حق پر ہے اللہ جب چاہے اس کو گمراہی کی طرف پھیر دے اللہ کیوں پھیرتا ہے یہ اللہ کا راز ہے جسے کوئی نہیں جانتا بس اللہ تعالیٰ سے عافیت اور ان دعاؤں کا جو ہے وہ سوال کرو کہ اللہ اگر تو نے ہدایت اور حق میرے ذہن میں ڈال دی اور یہ حق دل میں داخل کر دیا تو اس پر ایسی استقامت دے دے کہ ہمیشہ اس پر قائم رہو کیونکہ یہ معاملہ بھی خطرناک نبی اسلام کے ہے کہ ایک شخص پوری زندگی نیک عمل کرتا ہے جنت والے عمل کرتا ہے اور حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے بالکل جنت کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے اور پھر عین جب اس کی موت آتی ہے تو اپنی موت کے وقت کوئی ایسا کلمہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے اٹھا کے جہنم میں پھینک ان نمبر اعمال بالخواتین تو اے اللہ تو نے ہدایت دی سمجھ دی فہم دیا اور دل میں یہ بات ڈال دی اب اس پر مرتے دم تک قائم رکھنا سفیان کا قول ہے کہ صرف صالحین کی آنکھوں کو سب سے زیادہ رلانے والی چیز ان کا خاتمہ ہے کہ پتہ نہیں خاتمہ کیسا ہو وہ روتے ہیں یہ بات یاد کر کے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے فیصلے کر کے فارغ ہو چکا ہے پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دو کتابیں ظاہر کرتے ہیں ایک دائیں ہاتھ میں اور ایک بائیں ہاتھ میں فرمایا کہ فی اسماء اہل جنت اس کتاب میں جنتیوں کے نام ہیں ان کے باپوں کے نام اور ان کے قبیلوں کے نام اس کتاب میں جہنمیوں کے نام ہیں ان کے باپوں اور ان کے قبیلوں کے نام ہیں ان کا قد فارغ میرے تیرہ تیرا پروردگار بندوں کے فیصلے کر کے فارغ ہو چکے یہ دو باتیں سوچ سوچ کر لوگ رویا کرتے تھے سرف سالین رویا کرتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہو چکا ہم جنتی ہیں یا جہنمی دوسرا اپنے خاتمے کے تعلق سے کہ نیک عمل ہم کر رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں پتہ نہیں خاتمہ کیا ہو تو اہ دن اسرات المستقیم کی دعا جو بڑی قیمتی دعا ہے اس دعا میں یہ مفہوم بھی مستحدر ہو کہ اللہ وہ سرات مستقیم جس کی سمجھ دنیا عطا فرما دی جس کا فہم عطا فرما دیا اس پر مرتے دم تک قائم رکھیں یہ نہ ہو کہ موت کے وقت ہم پھسل جائیں زبان پھسل جائے نبی اسلام کی دی ہے کہ ایک شخص جنت والے عمل کرتے کرتے جنت میں داخل ہو جاتا ہے لیکن موت کے وقت وسیعت ایسی کرتا ہے جس وسیعت میں کسی کا حق مار دیتا ہے اللہ اس وسیعت کی بنا پر اس کو جہنم میں ڈال ہے لیکن ایک کلمہ باطل ایک غلط بول زبان کا اس کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں پھر جہنم میں جلتا رہے گا کب تک جلے گا جب تک اللہ چاہے گا اگر عقیدے کی سلامتی موجود ہے توحید موجود ہے تو اپنی سزا بھگت کے وہ جہنم سے باہر نکلے گا لیکن یہ سزا کتنی خطرناک کتنی محیب ہے یہ بڑا عمدہ یہ معنی ہے یہ مفہوم مستحضر ہو اس دن اثرات المستقیم کہتے وقت کہ اللہ اس ہدایت پر ہم کو استقامت دے دیں ایسی استقامت کہ مرتے دم تک اس پر ہم قائم رہیں مرتے دم تک قائم رہیں کبھی ایسا نہ ہو کہ ہمارا دل پھر جائے کبھی ایسا نہ ہو کہ ہماری جو سمت ہے وہ تبدیل ہو جائے نہیں اس پر قائم رکھنا ہے اس پر ہم وہ قائم رکھنے کے اللہ تعالیٰ نے اسباب دیے ہیں نبی اسلام کی جو حدیث ہے جو آپ نے آخری ایام ارشاد فرمائی کہ ترک تو فیقم امرح نے تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے تو یہ حق پر قائم رہنے کی گارنٹی ہے ضمانت ہے تو دل لو مات مست تم بہم جب تک ان کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہو ہاں، ان کو چھوڑ دو یا ان دو چیزوں کے ساتھ کسی تیسری چیز کو شامل کر لو پھر کوئی گارنٹی نہیں پھر سراسر گمراہی ہے کیونکہ حق ان دو چیزوں میں ہے فماد فادل الحق اللہ ضلال اور حق کے تعین کے بعد باقی جو کچھ ہے وہ گمراہی پھر کوئی گارنٹی نہیں اگر ان دو چیزوں کو چھوڑ دو دو میں سے ایک لے لو ایک چھوڑ دو یا ان دو کو رکھو لیکن ساتھ کسی تیسری چیز کو گھسیڑ دو کوئی تیسری چیز بھی لے آؤ پھر کوئی ضمانت نہیں ضمانت اس کے لیے ہے جس کے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہو دوسرے ہاتھ میں رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو اس پر حق پر قائم رہنے کی ضمانت بلو لکان خیر لکانا و شد تھا بعط اللہ ملاد اللہ ادر العظیم و حدیم سرات المست اگر یہ لوگ صرف وہ کام کریں جو میرا پیغمبر ان کو دیتا ہے جو میرا پیغمبر ان کو دیتا ہے وہ قرآن و حدیث ہے انہیں کو اپنائیں انہیں کو اختیار کریں وہی کام کرتے رہیں تو ہر قسم کی خیر بھی دیں گے ثابت قدمی بھی دیں گے اجر عظیم بھی دیں گے اور حق پر ہمیشہ قائم بھی رکھیں گے اور یہ بڑا اہم معنی ہے اس معنی کو معمولی مت لیجئے گا کوئی شخص اس غرور میں اور ذہن میں مبتلا نہ ہو کہ میرے پاس حق ہے اور یہ حق میرے ساتھ مرتے دم تک رہے گا نہیں ڈرتا رہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے تواد و اختیار کرے اللہ کا خوف رکھے اور کوئی کسی قسم کا فخر اور غرور نہ ہو کچھ لوگوں کو دو حرف جان لے ان کا گھمنڈ پیدا ہو جاتا اور پھر ان کی زبان سے بعض اوقات ایسے ایسے فتوے نکلتے ہیں جو ان کے اپنے لیے مہلک ہوتے ہیں اپنے لیے برباد بربادی کا باعث ہوتا ہے عبادت کا اور علم کا غرور بڑا خطرناک ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ حق ہمارے ساتھ ہے حالانکہ یہ غرور ان کے لیے تباہ کن نبی اسلام کے سامنے دو عورتوں کا ذکر ہوا ایک عبادت گزار تہجد گزار سخی مگر لوگوں کو وہ تنگ کرتی تھی تکلیف دینا وہ تکلیف کسی بھی قسم کی ہو سکتی الغرض یہ کہ اس کی زبان صحیح نہیں تھی باقی عبادت بہت ہے تہجد بہت ہے خیرات و صدقات بہت ہیں تو اس کا کیا حکم ہے فرمایا کہ ہیا فن نار یہ جہنم میں جائے گی جو اس کی زبان کا معاملہ ہے اس کے مقابلے میں اس کی نیکیوں کی کوئی قیمت نہیں جہنم میں جائے گی ایک اور عورت بھی ہے وہ صرف فرائض پورے کرتی ہے کمزور ہے نوافل کا اہتمام نہیں کر پاتی غریب ہے صدقہ نہیں دے پاتی اور فرض پورے کر لیتی مگر زبان کی بڑی حفاظت ہے اسے بند رکھتی زبان استعمال نہیں کرتی نتیجہ یہ کسی کو دکھ نہیں دیتی کسی پر تانہ نہیں کرتی کسی کو گالی گلوچ نہیں کرتی کسی کو لانت نہیں دیتی فتو نہیں کرتی فرما ہے پھر جنت یہ عورت جنت میں جائے گی یہ عورت جنت میں جائے گی اخف خلف المیزان دو خصلتیں پشت پر ہلکی ہیں ان کو اٹھانا ہلکا اور آسان ہے اصکل و فلم میزان لیکن کل اللہ کے میزان میں بہت بھاری ہوں کل اللہ کے میزان میں بہت بھاری ہوں دو خصلت پشت پر ہلکی اور اللہ کے میزان میں بہت بھاری ہوں کیا طول السمت ایک لمبی خاموشی ایک انسان اپنی عادت اور فطرت بنا لے کہ میں نے بولنا نہیں بس خاموش رہنا ہاں جب بولیں کوئی حق کی بات کوئی نصیحت اور خیر خواہی کی بات ضرور بولیں لیکن بہت کم بولنا بل خلق الحسن اچھے اخلاق اچھے اخلاق فرما کی دو خصلتیں پشت پر ہلکی ہیں مگر اللہ کے میزان میں بہت بھاری ہوں تو یہ ہے ہدایت پر مستقل استقامت مرتے دم تک یہ بہت ہی قیمتی مسئلہ ہے بہت ہی قیمتی معاملہ تو یہ وہ امور ہیں جن کے ذریعے انسان حق پر قائم رہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے وسائل دی اسباب دیے تو کسی میں زام اور غرور نہ ہو اپنے علم و عمل کا اللہ کا ڈر ہو توازو ہو اللہ کا خوف ہو عمل اور عقیدے کے پہاڑ تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب آخری ان پر وار کیا گیا جس میں ان کی شہادت واقع ہوئی اور لوگ آ رہے ہیں عمر تم ایسے عمر تم ایسے عمر تم ایسے اپنے بیٹے سے کہا ان باتوں کو سن کر کے میرے اندر غرور پیدا نہ ہو جائے میرے اس چہرے کو زمین پر لگاؤ اور مٹی میں اس کو مسلو ذرا ایک دفعہ ممبر پر چڑھ گئے لوگ جمع ہیں خاموش ہیں لوگ آتے گئے جمع ہوتے گئے کہ امیر المومنین کو حکم ارشاد فرمانے والے جب دیکھا مسجد بھر گئی ہے تو کہا کہ میں عمر ہوں خطاب کا بیٹا ہوں ایک دور تھا میری ماں لوگوں کی بکریاں پال کر رات کو اس کے عوض میں کچھ کھجوریں گھر لے کے آتی تھی اور وہ ہم کھایا کرتے تھے میری ماں بکریوں کی چرواہا تھی اور بکریاں چار کر رات کو کچھ کھجوریں لاتی وہ ہم کھاتے تھے اس پر ہماری گزر اوقات ہوتی اور یہ کہہ کر ممبر سے نیچے اترا لوگوں نے کہا میر میں نے یہ آپ نے کیا کہہ دیا یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی فرمایا کہ شیطان وار کر رہا تھا عمر تم ایسے تم ایسے تم نے کسرا اور کیسر کی کمر توڑ دی اور لاکھوں مربع علاقے پر اسلام کا پرچم لہرا دیا میں نے سوچا کہ عمر کو اپنی اوقات یاد دلا دو عمر کو اس کی اوقات یاد دلا دو عمر تم ایسے ویسے نہیں تم ایسے ویسے اپنے ماضی کو یاد کرو علم کے پہاڑ تھے عقیدے کے پہاڑ تھے عمل کے پہاڑ تھے ہمارے پاس کیا ہے کتنا علم ہے ہمارے پاس کتنا عمل ہے ہم میں اتنا آسان کیوں ہے اس قدر بڑھ چڑھ کر باتیں کرنا یہ کہاں سے جرت گئی نہیں تقوا توازو اللہ کا خوف اور لوگوں کے ساتھ صحیح معاشرت صحیح تعلق یہ ایک امر مسلوب ہے اور یہ ضمانت ہے حق پر قائم رہنے کی ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور بندے کو توفیق دیتے ہے اور بندہ اگر سر تان لے تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ الکبر ردائی بل عز و اداری فمن ناد جو اپنے سر کو تانے گا تو فخر اور کبر ہماری چادر ہے اس چادر میں وہ ہاتھ ڈال رہے ہیں اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دو سب کچھ ختم یہ غرور کچھ ابلیس میں تھا نا ملائکہ میں تھا وہ اس کی جو خصلت تھی وہ جنوں میں سے تھی مگر اپنے علم اور عمل اور عبادت کی بنا پر ملائکہ میں شمار ہونے لگ گیا غرور اس کے اندر موجود تھا گھمنڈ موجود تھا اب اس کی سزا اس کو کیا ملی وہ علیہ کا لعنت ہی لہد دے اب کیا کے لیے لعنتوں کا مستحق تو اگر ہدایت سجھائی دے دے واضح ہو جائے کہ یہ حق ہے ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں حدیث تو دن اثرات المستقیم میں یہ مفہوم ذہن میں ہونا چاہیے کہ یا اللہ اس پر قائم رکھنا ہمیں تو جب چاہے دلوں کو پھیر دے یا اللہ ہمارے دلوں کو گمراہی کی طرف مت پھیرنا استقامت دینا حق پر قائم رکھنا اور تا موت مرتے دم تک حق پر قائم رکھنا عہد اثرات المستقیم یہ بھی ایک مفہوم ان مفاہیم کے ساتھ یہ دعا کی جائے پھر یہ ہدایت قیامت کے دن بھی جب جنت جنت میں داخل ہوں گے تو آپس میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا ذکر کریں گے کہ اللہ نے ہمیں جنت دے دی الحمد للہ حدان بما کن دیا اللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں جنت کی ہدایت دے دی میدان معاشر میں جنت کا راستہ دکھا دیا کہاں میدان معاشر اور کہاں جنت مختلف مراحل پلے سرات اور اللہ نے سارے مراحل سے گزار کر ہمیں ہدایت دے دی جنت کے راستے کی کہ ہم نے جنت کو ڈھونڈ لیا اور اس میں داخل ہو یہ بھی ایک ہدایت اس دن اثرات المستقیم یا اللہ ہمیں اخروی ہدایت بھی دے دینا جنت کی ہدایت جنت کا راستہ ہم سے اوجھل نہ ہو جائے وہ راستہ ہمیں بتا دینا واضح کر دینا راستہ جہنم کا بھی ہوگا قیامت کے دن وہ بھی ہدایت ہے جہیم اللہ فرما کہ ان بندوں کو ہدایت دے دو جہنم کے راستے کی ہدایت قیامت کے دن بھی ہوگی خیر اور شر کی کچھ کی ہدایت جنت کی طرف ہوگی اور کچھ کی جہنم کی طرف ہوگی تو اس دن اثرات المستقیم میں یہ مفہوم بھی ذہن میں ہو کہ یا اللہ جب کل قیامت کا دن ہو تو ہمیں جنت کی ہدایت دے ہمارا راستہ جنت کی طرف ہو ہماری جنت کی طرف ہو راستہ بڑا مشکل ہے بڑے مراحل ہیں بیچ میں بڑے مراحل اور ایک مدت مدیدہ ہے بیچ میں ایک عرصہ ہے طویل اس میں درکار ہے سارے مراحل سے گزر کر جنت کی طرف پہنچنے میں بڑے مراحل ہیں بڑے عجیب و غریب حساب ہیں کہیں اعمال کی گنتی ہو رہی ہے کہیں اعمال کا وزن ہو رہا ہے کہیں حقوق اللہ پر ڈسکس ہو رہی ہے اور کہیں حقوق العباد پر باتیں ہو رہی ہیں اور کہیں ایک ایسے پل پر چلایا جا رہا ہے جو تلوار سے بڑھ کر کاٹنے والا ہے اور بڑا عجیب اس کا جو ہے وہ عالم ہے اس کا حقیقی تعارف اگر ہو جائے تو انسان کھانے پینے کی لذت چھوڑ دے خوشیاں چھوڑ دے ہنسنا چھوڑ دے اتنا محیب یہ راستہ ہے ایک دن اثرات المستقیم میں یہ معنی بھی مستحدر ہو ذہن میں کہ اللہ ہمیں کل قیامت کے دن سرات مستقیم کی ہدایت دینا ان سارے مراحل سے ہمیں کامیابی سے گزار دینا اور جنت کا راستہ عطا فرما دینا ہدایت جہنم کی بھی ہوگی یا اللہ اس سے ہم کو بچا کر رکھنا جنت کی ہدایت دینا تو یہ جو کلام شیخ الاسلام کے جس کی میں نے کچھ تفصیل آپ سے عرض کی اس چند جملے تھے لیکن میں نے اس کو کچھ پھیلا دیا تو یہ بڑا وقی کلام ہے اور یہ بڑی قیمتی دعا ہے میں نے عرض کیا کہ تبھی تو سورہ فاتحہ میں سورہ فاتحہ میں اور اس سے قبل اللہ کی توحید کا وسیلہ ایا کا نعبد و ایا کا نستعین یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں کسی اور کی نہیں اور تجھ سے مدد طلب کرتے کسی اور سے نہیں کوئی دستگیر نہیں ہے کوئی داتا نہیں ہے کوئی مشکل کشا نہیں ہے کوئی کوئی سرکار نہیں ہے کوئی اجمیر کی پاک پتن کی ہمارا تجھ سے تعلق ہے یہ توحید ہے ربوبیت بھی الوحیت بھی اور تجھے اس توحید کا واسطہ دن مستقیم ہمیں سرات مستقیم کی ہدایت دیتے ہدایت کیسی وہ سارے معنی جو آپ کے سامنے بیان ہوئے ان سب کو مستحدر رکھیں ان سب کو ذہن میں حاضر رکھ کر یہ دعا کریں یعنی نماز میں بت بن کے نہ کھڑے ہو جائیں بس یہ دعا آئی گزر گئی گزر رہی نہیں ان معنی کے استحظار کے ساتھ یہ دعا کریں بڑی قیمتی دعا تب یہ ساری برکات جو ہیں وہ حاصل ہوں گی اور یہ اصل جو راستہ اح دن اثرات المستقیم سرات مستقیم کا راستہ یہ حاصل ہو جائے گا ابن قیم اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے جو امور ہیں ان کا آخرت کے امور سے تشبو ہے جیسے وہ فرماتے ہیں کہ دو وقوف ہیں بندے کے لیے دو جگہ کھڑا ہونا ایک دنیا میں قیامت قیامت کے دن کھڑا ہوگا اپنے رب کے سامنے حساب و کتاب کے لیے اور دنیا میں کھڑا ہوتا ہے نماز میں یہ وقوف بھی پروردگار کے لیے ہے اور وہ وقوف بھی پروردگار کے سامنے ہو یہ دو قیام ہیں اللہ کے لیے دنیا میں نماز کا قیامت کے دن حساب و کتاب کا ہے کہ احسن وقوف کا فصلہ اپنے نماز کے قیام کو تم درست کر لو اچھی طرح سنت کے مطابق اور یحسن اللہ وقوف کے یوم القیامہ اللہ تعالیٰ قیامت کے جو تمہارا وقوف ہے اپنے سامنے کھڑا کرے گا حساب و کتاب کے لیے اس کو سنوار دیں گے تم اس وقوف پر توجہ دو اللہ اس وقوف کو سنوار دیں گے توجہ کا کیا میں نے یہ وقوف سنت کے مطابق ہو اگر کھڑے ہیں نماز میں بالکل قدم قبلے کی طرف ہو چہرے کی طرح جماعت ہے تو پوری صف بندی صحیح قدموں سے قدم ملے ہوئے یہ نہیں کہ فاصلہ رکھے اس فاصلے میں شیطان کھڑا ہوتا نہیں صحیح وقوف ہو سنت کے مطابق تو اللہ رب العزت اس وقوف کو بہتر کر دے گا قیامت کے دن پلے سراعت ہے دنیا میں سراعت مستقیم سراعت وہ بھی ہے سرات وہ بھی بالکل سیدھے راستے ہیں دونوں ہی تم آج فرات مستقیم پر صحیح چل لو صحیح کتاب و سنت کے مطابق تو اللہ تعالیٰ اس چلنے کو آسان کر دے گا قیامت کے دن وہ چلنا بہت مشکل ہے وہ تلوار سے زیادہ کاٹنے والا ہے اور وہاں پھسلن اور ایک حدیث میں ہسکا کے الفاظ ہیں جھاڑیاں لپٹنے والی جھاڑی جس میں قدم پھنس جائے تو قدم چھوٹتا نہیں یہ بھی وہاں ہوگا تاریخی ہوگی کتنا مشکل ہے تم سرات مستقیم پر صحیح معنی میں چلو اللہ تعالیٰ اس چلنے کو آسان کر دے گا ایسا آسان کرے گا کچھ لوگ پاؤں رکھیں گے اور بجلی کی طرح پار کر دیں گے کچھ لوگ پاؤں رکھیں گے اور پلک جھپکنے کی طرح عبور کر دیں گے کچھ لوگ پاؤں رکھیں گے اور تیز رفتار گھوڑے کی طرح سر پٹ دوڑتے جا رہے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں کچھ کے لیے بہت مشکل ہے وہ گر رہے ہیں حدیث میں یہ تقلبون اور اثرات سراد کے الفاظ پورے راج پر لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں لوٹ پوٹ ہونا آپ جانتے ہیں کبھی الٹے کبھی سیدھے سنبھلنے کی کوشش کر رہے ہیں کبھی کھڑے ہو رہے ہیں کھڑے نہیں ہو پا رہے پھر بیٹھ رہے ہیں جس طرح بچہ زمین پر چلتا ہے اس طرح چلنے کی کوشش کر رہے ہیں کتنے عرصے بعد وہ اس راستے کو عبور کریں گے تو آج سرات مستقین کے سچے سالقین بن جاؤ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پولیس راج پر آپ کو صحیح چلا دے صحیح چلا دے اتنا تشب ہے یہ سارا بالکل حالات بالکل مطابق ہیں آج آپ کا عمل صحیح اعتدال کے ساتھ ہو جو صحیح وزن ہے کتاب و سنت کا کل میزان کا مرحلہ ہے اللہ تعالیٰ اس اس وزن کو درست کر دے گا اس وزن کو درست کر دے گا ایسا درست کرے گا کہ توحید کی ایک پرچی ننانوے گناہوں کے دفاتر پر بھاری پڑ جائے گی اگر یہ میزان صحیح ہے اور سمت اگر صحیح ہے عقیدہ اگر مستقیم ہے منج اگر مستقیم ہے تو اللہ اس وزن کو درست کر دے گا تو یہ سارے حالات ان حالات کے مشابہ ہیں تو دن اثرات مستقیم بڑی اہم دعا ہے ان سارے معنی کے استحظار کے ساتھ یہ دعا ہو تاکہ اللہ رب العزت عافیت اور سلامتی عطا فرما دے اس دن کی مشکلات سے بچا لے اور آج ہم کو صحیح دین اور اس کا فہم عطا فرما دے اپنے پیارے پیغمبر کی سنت ہم کو عطا فرما دے اس پر مستقل آخری دم تک مرتے دم تک چلنے کی توفیق عطا فرما اقول عطافرما عقول اللہ بستم بخر باخر الحمد للہ